غار میں اس کا مالک کون ہے اس کا مالک امیگریشن کے ایک بیل میں تھا ابو بکر السیدیق خدا اس سے راضی ہو جائے